جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اس وقت لوگوں کے سامنے رکھا ہوا تھا ان کے لیے رحمان کا عرش بھی خوشی سے جھوم اٹھا جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو اڑتالیس یہ حدیث صحیح ہے